الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن سيئات يهده الله فلا مدل ولا و دیا معلو دللا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وحدہ شریقل ونشدن سی نولا محمد أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعي دينه ومحمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال قال قال حدثنا شعبة عن عن عن أبي أبي أبي حسين صالح هريرة رضي الله الله الله تعالى تعالى عنه رسول صلى عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان چل رہا ہے اسی سلسلے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رانی فلم رانی کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا گویا اس کا یہ خواب سچا خواب ہے یہ کوئی وہم گمان یا شیطان کی دخل اندازی سے نہیں فن شیطان لا يتصور ہو او کال علا ہے شب اس لیے کہ شیطان یہ میری شکل بنا نہیں سکتا ہے میری مشابہت اختیار نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ تبارک مطالعہ نے شیطان کو اس بات کی قدرت عطا نہیں فرمائی ویسے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ڈیل اور مہلت دی گئی ہے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل و شباہت بنائے اور اپنے آپ کو خواب میں کسی کے سامنے یہ اس طریقے سے پیش کرے کہ میں گویا وہ اپنے آپ کو نبی کریم اصلاح کی ذات بتلاوے تو یہ قدرت اللہ تبر تعالیٰ نے شیطان کو عطا نہیں فرمائی ہے کیوں پہلے بھی بتلا دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہدایت کا مظہر ہیں اور شیطان جو ہے وہ صفت دلالت کا مظہر ہے دونوں میں آپس میں تضاد ہے اس لیے شیطان جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا آپ کی ذات کے معاملے میں اسی طرح آپ کی وفات کے بعد بھی خواب میں اس طرح وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے نمودار کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قدرت عطا نہیں فرمائی اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ خواب میں نبی کریم وسلم کو جو آدمی دیکھے تو اس حضرات علماء کے یہاں اس سلسلے میں تفصیل ہے حضرت گنگو ہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے متقدمین یعنی اسلاف کے حضرات صحابہ اور تابعین کے ہاں تو یہ تھا کہ یہ جو آپ کی بشارت ہے وہ اس وقت ہے جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دیکھنے والے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حلیہ شریفہ تھا آپ کی جو اپنی حیات طیبہ میں شکل اور شباہت تھی اسی شکل اور شباہت کے اندر دیکھا ہو تو اب اس سلسلے میں بھی متقدمین کے یہاں دو گروہ ہیں ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یعنی بوقت وفات آپ کی زندگی کا جو آخری دور تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شکل و صورت تھی جیسی شمائل کی کتابوں میں خود یہ شمائل کے اندر بھی پہلے باب میں تفصیلات آئی ہیں تو وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی، جس شکل و صورت میں تھے اور آپ کی جو شباہت تھی کوئی آدمی خواب میں بین ہی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھے تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ہے گویا اس نے آپ ہی کو دیکھا شیطان آپ کی شکل و شبا بنا نہیں سکتا یہ بھی گویا آپ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یعنی آخری شکل جو آپ کی رہی ہو اس لیے کہ آدمی کی جو جو عمر بڑھتی ہے کچھ چہرے کے نقوش میں بھی فرق آتا ہے تو آخری شکل و صورت وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اس میں اگر دیکھتا ہے تو یہ متقدمین میں سے ایک گروہ کا مسلک ہے دوسرا گروہ متقدمین کا یہ میں سے یہ ہے کہ پوری حیات طیبہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کسی بھی دور میں آپ کی جو شکل و صورت رہی کسی بھی مثلا جوانی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شباہت رہی ظاہر ہے جو آپ کی عمر زیادہ ہوئی تو اس میں کچھ فرق آیا ہوگا نقوش میں چہرے کے تو جوانی کے زمانے میں جو شکل و شباہت رہی ہو اس میں دیکھے یا دیر عمر کے زمانے میں آپ کی شکل و شباہت جو تھی اس میں دیکھے یا آخری حیات طیبہ میں بڑھاپے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل و شباہت تھی گویا اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں جو شکل تھوڑی بہت بدلتی رہی کسی بھی شکل میں دیکھے ان شکلوں میں سے جو آپ کی شکل رہی ہے کسی بھی دور میں چاہے جوانی میں یا حالت شباب میں یا کہولت میں ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے کے زمانے میں تو اس نے گویا نبی کریم وسلم کو دیکھا شیطان آپ کی شکل و زبان نہیں بنا سکتا اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور شکل میں دیکھا ہے تو وہ حضور کو نہیں دیکھا اسی لیے حضرات صحابہ اور تابین کے ہاں یہ معمول تھا کہ کوئی آدمی اگر آ کر کے کہتا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو وہ لوگ پوچھتے تھے تم نے جس آدمی کو خواب میں دیکھا وہ کیا شکل سے ذرا بتلاؤ تو دیکھنے والا جب تفصیل بیان کرتا وہ تفصیل وہی ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی احادیث کے اندر آئی ہے اور وہی حلیہ ہوتا جو آپ کا بیان کیا گیا ہے تب تو وہ کہتے بھائی ٹھیک اور اگر وہ کوئی دوسرا ہولا تم نے حضور کو نہیں دیکھا تم نے حضور کو نہیں دیکھا منع کر دیتا یہ تو متقدمین کا مسلک تھا جبکہ متاخرین جو ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں جب دیکھ رہا ہے عین اس خواب کی حالت میں وہ یہ یقین کر رہا ہے کہ میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس یقین کے ساتھ دیکھ عین خواب کی حالت میں وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ میں جس شخصیت کی زیارت کر رہا ہوں اور جن کے دیدار سے میں مشرف ہو رہا ہوں وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں چاہے اس شخصیت کا حلیہ اور شکل و شباہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت جو احادیث کے اندر آئی ہے اس کے مطابق نہ ہو لیکن بوقت خواب عین حالت خواب میں دیکھنے والے کو اس بات کا یقین ہے حالت خواب میں کہ وہ میں جس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو دیکھا اور اس نے جو فرق محسوس کیا ہے نا آپ کا چہرہ انور وہ نہیں جو آپ کی حیات طیبہ میں تھا تو یہ فرق اس آدمی کے حالات پر محمول کیا جائے گا گویا اس کی دینی حالت میں یا جس دور سے وہ گزر رہا ہے جن حالات سے وہ گزر رہا ہے اس میں کچھ یہ ہے اس کا اثر ظاہر ہوا جیسے ایک آدمی جو ہے سورج کو کھلی آنکھوں سے دیکھے تو اس صورت میں سورج جیسا ہے ویسا نظر آئے گا اور کالا چشمہ چڑھا کر کے دیکھے گا تو کالا دکھے گا لال چشمہ چڑھا کر کے دیکھے گا تو لال دکھے گا اور جو ہے گرین کلر کا چشمہ چڑھا کر کے دیکھے گا تو وہ گرین نظر آئے گا یہ جو مختلف رنگ نظر آئے وہ سورج کے نہیں ہیں اس دیکھنے والے نے جس طرح دیکھا اسی طرح دیکھنے والے کی جو حالت ہے دینی اعتبار سے کبھی اس کا اثر وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل و شباہت میں اس کو محسوس ہوتا ہے اور اس صورت میں وہ خواب تعبیر کا محتاج ہے گویا معبر سے پوچھے یہ فرق وہ بتلائے گا کہ یہ فرق کی وجہ تمہارا فلانا عمل ہے تمہارے اندر یہ کمزوری ہے اس کی وجہ سے تم نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا حالات اور زمانے کے اعتبار سے جس زمانے میں دیکھا اس زمانے کی جو حالات تھے اس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کو گویا اس حلیے میں نظر آئے بہرحال حضرات متاخرین کا مسئلہ چنا صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسئلہ تھا وہ یہی فرماتے ہیں کہ بوقت خواب یعنی جس وقت خواب کی حالت میں وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کے اور دیدار کے وقت اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں جس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں وہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے تو گویا وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا اب جو فرق ہے اس فرق کا جو ہے اس کی تعبیر اس کی اپنی دینی حالات یا دوسرے جو ہے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے معبرین دیں گے اور اس کے مطابق گویا اس کا اثر اس میں ظاہر ہوا پھر یہ کہ خواب کی حالت میں کوئی آدمی دیکھے کہ نبی کریم وسلم کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو اس سلسلے میں بھی لکھا ہے علماء نے کہ قرآن اور حدیث کے دلائل سے جو چیزیں ثابت ہیں خواب میں جو چیز کہی گئی ہے وہ اگر اس کے مطابق ہے تو تو اس پر عمل کرے اور اگر وہ اس کے خلاف ہے تو یہ خواب دیکھنے والے کا قصور ہے اور کمی ہے اس نے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کما حقوق سنا یا سمجھا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرآن حدیث کے جو دلائل سے اور ان کی روایتوں سے جو چیز ثابت ہے وہ اصل شریعت ہے اسی کے مطابق اس کو جانچا جائے گا اس کے خدا نخواستہ خلاف ہے اس چیز پر عمل نہیں کیا جائے گا یہ بھی ساتھ میں تصریح کر گئی بہرحال یہ اس سلسلے میں تفصیلات بتائی ہیں علماء نے حدثنا ثنا و کالا حدثنا خلف ابن خلیفت خلیفہ عن ابي مالك بن الاشجعي عن ابيه رضي الله تعالى عنه وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني یہ ابو مالک اشجعی اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا بہرحال اگر وہ وہی شکل ہے جو آپ کا ہو لے تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ خواب تعبیر کا محتاج نہیں ہے صاف ہے اسی طرح دیکھا ہے اور اگر اس میں کچھ فرق ہے تو گویا اس کی تعبیر پوچھی جائے گی اور وہ حالات کی تبدیلی دیکھنے والے کے اوپر محمول ہوگی خان ابو عیسیٰ وہ ابو مالک نہادا ہوا سعد ال تارق امناشم و تارق امشم ہو امن صابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ترمیزی جو ہیں اس روایت کے رابعہ ابو مالک اشجعی جو ہیں ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ ان کا نام سعد ابن طارق ابن اشیم ہے اور ان کے والد جن سے یہ روایت نقل کرتے ہیں ان کا نام طارق ابن اشیم ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں وہ قدروا عنی نبی احادیث اور ان طارق ابن اشیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں عیسیٰ سمی تو علی ابن حجری یقلا یقول رضی اللہ تعالیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا غلام الصغیر ہوں اور یہ علی ابن حجر امام ترمیدی فرماتے ہیں کہ علی ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے خلف ابن خلیفہ کو دیکھا اور وہ خلف ابن خلیفہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امر ابن حریش کیونکہ اوپر کی سند میں خلف ابن خلیفہ بھی آئے ہیں جو ابو مالک سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں ان کا جملہ نقل کرتے ہیں خلف ابن خلیفہ کا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر ابن حریش کی زیارت کی ہے میں چھوٹا بچہ تھا گویا یہ تابعی ہے بن سعید قال سعیدی عبد حد بن عبد عناصم عاصم بن کلیبی قال حدثني ابي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني یا پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک اور سند سے پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا شیطان میری شکل اور شباہت بنا نہیں سکتا ہے قال ابھی اب یہ عاصم نے کلیب جو اپنے باپ سے اور وہ حضرت ابو حریرہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں ان کے والد کلیب نے بتلایا فہد دست و بھی عباسن رضی اللہ تعالی کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو حضرت ابو حریرا سے سنی میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس روایت کو بیان کیا کہ حضرت ابو حریرا نے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا شیطان میری شکل اور شباد بنا نہیں سکتا میں نے یہ روایت حضرت ابن عباس کو سنائی بکل تو قدر آئی تم اور یہ رواج سنانے کے بعد میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا یہ گلیب کہتے ہیں اب گلیب ہی یہ روایت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں اور یہی عدت ابو حرا والی روایت ابن عباس کے سامنے پیش کرنے کے بعد گلیب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فضاکر حسن حسن ابن علی خواب میں میں نے جب حضور کو دیکھا تو آپ کی شخصیت کو دیکھ کر مجھے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نما کا تصور آ گیا یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نما یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے حضرت حسن کے متعلق یہ ہے کہ وہ سینے سے لے کر اوپر تک کا ان کا جو بدن کا حصہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھا نصف اعلیٰ اور حضرت حسن حسین جو ہیں سینے سے لے کر نیچے پاؤں تک کا جو حصہ تھا ان کا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھا وہ یہ دونوں بھائی مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت پیش کرتے تھے تو یہ کلیب یوں کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے سامنے ابو حریرا والی یہ روایت ذکر کی اور ذکر کرنے کے بعد ابن عباس والی یہ روایت ذکر کی اور ذکر کرنے کے بعد میں نے ان سے یوں کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور جس وقت حضور کو دیکھ رہا تھا مجھے تصور آ گیا کس کا حضرت حسن کا فکل تو شبہ تو میں نے دل میں کہا کہ نبی کریم وسلم بالکل یا حضرت حسن بالکل نبی کریم وسلم کے مشابہ تھے فقال ابن عبا سنگھ رضی اللہ عنہ انہو کانا یشب ہو تو کا میری یہ بات سن کر اسی کو پہلے سے لگایا تھا یہ خام و تو میں نے جب یہ بات کہی تو کہا ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بالکل حضرت حسن جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے شکل و صورت کے اندر ویسے بنو ہاشم میں سات حضرات وہ تھے جو شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے ایک تو حضرت حسن جو علیہ وسلم کے نواسی ہیں دوسرے حضرت حسین یہ بھی علیہ وسلم کے نواسی حضرت جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت علی سے بڑے تھے جعفر ابن طالب وہ بھی شکل و صباحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر جو حضرت علی کے بھتیجے بھی ہوتے ہیں اور داماد بھی ہوتے ہیں وہ بھی شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاور تھے قسم ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت قسم پہلے آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں یہ شہید تھے تو وہ وہ بھی شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے ابو سفیان ابن حارث یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چچا حارث ابن عبد المطلیب کے بیٹے ہیں ابو سفیان شاعر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہوتے ہیں اور آپ پر جب وہی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت اس سے پہلے حضور کے ساتھ بڑی دوستی بھی تھی پھر جب آپ پر وہی شروع ہوئی اور آپ نے ایمان اور اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تو آپ کے دشمن بن گئے بہت پکے دشمن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی اور فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے آپ نے ہنین کا واقعہ سنا ہوگا ہنین کے موقع پر میدان جنگ سے لوگوں کے پاؤں کھڑ گئے تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی باغ یہی پکڑے ہوئے تھے اور جمے ہوئے تھے حضرت ابو سفیان ابن حارث اور مسلم ابن عقیل یا عقیل ابن ابی طالب جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے ان کے بیٹے مسلم ابن عقیل وہ بھی شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے بنو ہاشم میں کل سات افراد وہ تھے جو شکل و شباہت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ربنعتنا پھر دنیا حسنتوں وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوا میں ذکر و دوا میں تعاد کی ہمیں توفیق عطا فرما تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اللہ صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی وہ اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج ہو دستنیگر نہ بنا اے اللہ ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہماری روزی میں برکت و وسعت عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافیہ اعمال صالح اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ آج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 اہلا حضرت مولانا مفتی فاروق صاحب وہ جہاں کہیں بھی ہیں آفیت و سہولت کے ساتھ رکھتے ہوئے جلد از جلد ان کے متعلق اہل صحیح معلومات فراہم فرماتے ہوئے ان کی ملاقات سے احباب اور متعلقین کو یاب فرما کر ان کے قلوب کو مسرور فرما اللہ جو لوگ بھی بنا کے حادثے کے اندر زخمی ہوئے ہیں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور جو جا چکے ہیں اللہ ان کو شہادت کے مراتب سے مالا مال فرما اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور ملائت اس سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شروع برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل السميع العليم وتب علينا انك العلی التواب علینا کا صلی اللہ على خیر خلقه سيدنا مولانا محمد اجمعين برحمتك